جے کو پھلی دار پودے کا تنا ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چھوٹا لڑکا جیک تھا جو اپنی ماں کے ساتھ ایک گاؤں کے نزدیک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا ان کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا وہ گزارا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ بیچ چکے تھے ان کے پاس صرف ایک گائے بچ گئی تھی جو انہیں دودھ دیتی تھی وہ اتنے غریب تھے کہ ہاں۔ اکثر جیک اور اس کی ماں خالی پیٹ سوئے جیک ہر صبح گائے گائے کا دودھ دودھ تھا لیکن کو دینے کے لیے چارہ چڑھنا ہوتا تھا اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو جیک کی ماں نے کچھ سوچا وہ جیک کے پاس گئی اور اسے اس کے واحد گائے بیچ ڈالنے کو بولا جی ٹھیک ہے امی جیک گائیں بیچنے کے لیے بازار گیا اور راستے میں اسے ایک دلچسپ بوڑھا آدمی ملا صبح بخیر جیک صبح بخیر تم اس گائے کو کہاں لے کے جا رہے ہو چھوٹے بچے میں بازار جا رہا ہوں اس گائے کو بیچنے کے لیے او بچے تمہیں اس کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے گائے دے دو میں اسے خرید لوں گا آپ مجھے میری گائے کے بدلے میں کیا دو گے تم جیسے اچھے بچے کے لیے میرے پاس اچھا سودا ہے اور وہ کیا ہے میں تمہیں اپنی پانچ جادوئی پھلیاں دوں گا جیک ہاں۔ بہت الجھا ہوا تھا ہاں۔ یہ پھلیاں تو معمولی نہیں لگتی وہ پھلیاں غیر معمولی طور پر عجیب لگ رہی تھی وہ بڑی تھی آپ پھلیوں سے بہت بڑی تھی مجھے یہ پھلیاں نہیں چاہیے میں ان کا کیا کروں گا یہ عام پھلیاں نہیں ہیں میرے چھوٹے بچے یہ جادوئی ہیں جادوئی واقعی یہ کیسے کام کرتی ہیں یہ اتنی جادوئی ہیں کہ اگر تم رات کو انہیں بو گے تو صبح تک یہ اگتی ہوئی آسمان پر جا پہنچیں گی جیک کو یقین ہو گیا کہ اس نے گائے کو پھلیوں کے عوض بیچا کیونکہ وہ جادوئی تھی اب تو اس گائے کے عوض سودے میں یہ سب تمہاری ہیں جیک اپنی ماں کو دکھانے کے لیے بہت پرجوش تھا گھر پہنچنے پہ جیک مسکرایا اور اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا ان پھلیوں کو دیکھیں امی یہ جادوئی ہیں کیا تم نے گائے کو ان عجیب پھلیوں کے لیے بیچ ڈالا جی بالکل امی تم نے گائے کو چند پھلیوں کے لیے بیچ دیا تم کتنے بے وقوف ہو ماں بہت غصے میں آئی اور اس نے پھلیاں اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک ڈالی کتنا پگلا ہے یہ لڑکا جیک بہت اداس تھا وہ بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کے اوپر کی منزل میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں چلا گیا وہ خود سے سوچنے لگا میں اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہوں میں نے پھلیوں کے لیے گائے کو بیچ دیا وہ بستر پر رویا اور رات کا کھانا کھائے بنا ہی گہری نیند سو گیا اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا جیک جاگا اور اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا اس کی حیرانگی کے لیے اس نے ایک پھلی دار پودے کی ڈنڈی دیکھی جو اتنی اونچی تھی کہ آسمان کو چھو رہی تھی او میرے خدا تو واقعی جادوئی تھی اس نے اس پھلی دار پودے پر چڑھنے کا فیصلہ کیا پھلی دار پودا اوپر سے اوپر جاتا گیا یہاں تک کہ وہ آسمان کو چھونے لگا بیچارہ جیک چڑھتا اور چڑھتا گیا یہاں تک کہ بل آخر اس سے بادل تیرتے ہوئے نظر آئے یہ تو کمال ہے یہاں اوپر سے تو ہر چیز کتنی چھوٹی دکھائی دیتی ہے وہ تھوڑا سا اور اوپر چڑھا تو ایک بڑے سنہری دروازے پر پہنچ گیا جو سورج کی کرنوں سے چمک رہا تھا وہ جو ہی آگے بڑھا تو وہ کھل گیا یہ آسمان میں ایک بادشاہت تھی یہ جادوئی تھی جیک اس بادشاہت کا حسن دیکھ کر روب زدہ ہوا وہ جو ہی بادشاہت میں داخل ہوا اس نے ایک ڈرونا دیو دیکھا جو کرسی پر سو رہا تھا جیک پھلی در پودے چڑھنے کے بعد بہت بھوکا تھا تو وہ اندر گیا اور باورچی خانے کا راستہ ڈھونڈنے لگا اس نے باورچی خانے میں کچھ تازہ پھل اور دودھ پڑا دیکھا جو ہی وہ انہیں پکڑنے لگا اسے ایک اونچی آواز سنائی دی ہاں وہ کیا آواز ہے جے خوف زدہ ہو گیا وہ ایک چھوٹے سوراخ کے اندر چھپنے کے لیے بھاگا فی فائی فو فو مجھے ایک آدم ذات کے خون کی بو آتی ہے چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ میں اسے ڈھونڈوں گا اور کھا جاؤں گا روٹی پر ایک پکے ہوئے انسان سے بہتر کیا ہو سکتا ہے مزے دار دیو کو کوئی آدمی زاد نظر نہ آیا تو اس نے میز پر پڑا اپنا کھانا کھایا نے سونے کے سکوں کی بوری نکالی انہیں گنا اور میز پر رکھ دیا پھر وہ سو گیا جیک چھپکے سے اپنی جگہ سے باہر نکلا اور اس نے سونے کے سکوں کی بوری حاصل کرنے کا فیصلہ کیا یہ سوچتے ہوئے کہ ماں اس سے دوبارہ خفا نہیں ہوگی یہ کتنا بھاری ہے میں اس کو اٹھاتا ہوں اور یہاں سے فرار ہو جاتا ہوں وہ سونے کی بوری لیے پھلی دار پودے سے نیچے اترتا گیا وہ گھر پہنچا اور اپنی ماں کو سکے دیے سونے سے بھری بوری ہاں یہ تمہیں کہاں سے ملی جیک نے اپنی امی کو ساری کہانی سنائی اس کی ماں بہت خوش تھی کہ اس کے پاس سونا آ گیا تھا اور اس کا بیٹا زندہ سلامت واپس آ گیا تھا کچھ دن بعد جیک اس پھلی دار پودے کی ڈنڈی پر پھر سے چڑھا اوپر گیا اور دیو کے گھر پہنچا ایک دفعہ پھر اس نے دیو کو سوتا ہوا دیکھا لیکن اس پر وہ خراٹے لے رہا تھا خراٹے اتنی بلند آواز تھے کہ اسے اپنے کان بچانے کے لیے خود کہیں چھپنا پڑا وہ دیو جاگ گیا جیک ڈر کر اچھلا اور خود کو بستر کے نیچے چھپا لیا جی، مجھے ایک آدم ذات کے خون کی بو آتی ہے چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ میں اسے ڈھونڈوں گا اور کھا جاؤں گا روٹی پر ایک پکے ہوئے انسان سے بہتر کیا ہو سکتا ہے مزیدار تو کوئی لڑکا نہیں ہے کو کوئی نہیں ملا پھر اس نے ایک مرغی نکالی اور چیخا سونے کا انڈا دو ابھی مرغی نے ایک سونے کا انڈا دیا جو دیو نے ٹوکری میں ڈالا اور سو گیا جو ہی وہ اندر گیا جیک کو پتا چل گیا کہ اس کا راستہ اب صاف ہے اس نے وہ مرغی پکڑی اور فوراً پھلی دار پودے کی ڈنڈی سے نیچے اتر گیا گھر پہنچنے کے بعد اس نے اپنی ماں کو سارا قصہ سنایا امی دیکھیں میں اس دفعہ مرغی لے کر آیا ہوں یہ سونے کے انڈے دیتی ہے دیکھیں یہ کیسے کام کرتی ہے سونے کا انڈا دو ابھی جیک کی ماں اس سے بہت خوش تھی تیسری بار جیک پھلی دار پودے کی ڈنڈی پر چڑھا اور دیو کی بادشاہت میں گیا اس اس نے بار دیو کو ایک خوبصورت اور دیو کامت سرنگی بجاتے ہوئے گانا گاتے ہوئے دیکھا مجھے ایک آدم ذات کے خون کی بو آتی ہے چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ میں اسے گا کھا جاؤں گا روٹی پر ایک پکے ہوئے انسان سے بہتر کیا ہو سکتا ہے مزیدار میں کیسے بھی کر کے اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا پھر اسے تلاش نہ کر سکا وہ اتنا تھک گیا تھا کہ وہ سو گیا اس دوران جیک نے وہ سارنگی اٹھائی اور جانے لگا تھا کہ اچانک جادوئی سارنگی رونے لگ پڑی مدد مالک میری مدد کریں ایک لڑکا مجھے چرا رہا ہے آپ سے دور لے کے جا رہا ہے اچانک سے جاگا اور جیک کو سارنگی کے ساتھ دیکھا غصے میں وہ جیک کے پیچھے بھاگا تو تم تھے جس نے میری اور سونے کی چرائی میں تمہیں اس کے لیے سزا دوں گا مگر جیک اس کے لیے بہت تیز تھا وہ پھلی دار پودے کی ڈنڈی سے نیچے اترا جتنا تیز اتر سکتا تھا اور دیو نے اس کا پیچھا کیا یہ احساس کرتے ہوئے کہ اسے چکما دیا گیا ہے جیک پھسلتے پھسلتے پھلیدار پودے کی ڈنڈی سے جتنا تیزی سے اتر سکتا تھا اترا اس نے اپنے گھر سے ایک کلہاڑی لی اس نے وہ پھلیدار پودے کا تنا کاٹنا شروع کیا تنا ٹوٹا اور دیو نیچے جا گرا اور اپنا تاج توڑ بیٹھا اور پھلیدار تنا ٹوٹتے ہوئے اس کے اوپر گر گیا جیک کی ماں نے جب یہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی اس کو احساس ہوا کہ یہ اس کی غلطی ہے کہ اس نے جیک کو چیزیں چرانے سے نہیں روکا جیک لالچی ہو گیا تھا اور اس سب میں اپنی زندگی کھو سکتا تھا وہ جیک کے پاس گئی شرمندہ ہوتے ہوئے اور اسے سمجھایا جیک میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہیں چیزیں چرانے کی اجازت دی مجھے تمہیں سکھانا چاہیے تھا کیا ہوتا اگر دیو تمہیں پکڑ لیتا تو تم میرے ساتھ آج یہاں کھڑے نہ ہوتے امی میں نے آج کا سبق سیکھ لیا ہے اب میں سخت محنت کروں گا اور پیسہ کماؤں گا جیک اور اس کی ماں اب بہت امیر تھے اور ہمیشہ خوش رہنے لگے